حضرت سالم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جو آپ عموماً اٹھایا کرتے تھے یہ تھی مجھے قسم ہے اس ذات کی جو دلوں کو پھیرنے والی ہے معاملہ ایسے نہیں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو ترانوے